نوجوان ساتھیوں یہ سورت النساء کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے کہ ولاقد وسطین الدین اوت الکتاب من قبل کم عیا کم انتق اللہ اے مسلمانوں تم کو بھی وہی کی جا رہی ہے تم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب کو تقو اللہ کا حکم دیا گیا تھا تقو اللہ کی وسیعت اور تقو اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ اس آیت میں تمام ایمان والوں کو دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب کو تقو اللہ کا حکم دیا گیا تھا تقو اللہ یہ تمام خیر و برکت کا اسباب میں سے ہے سارے دین کی پابندی کا دار و مدار اللہ رب العالمین نے تقو اللہ پر رکھا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اور اسی نے آپ مجھے کچھ وصیت کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیہ کبھی بے فعی الحر اصک اپنے اندر تقو اللہ پیدا کرو تقو اللہ ہی ساری چیزوں کی بنیاد اور تمام چیزوں کا دار و مدار اللہ نے تقو اللہ پر رکھا ہے تقو اللہ اللہ رب العالمین کا نے اس کو جامع الخیرات بنایا ہے ہر قسم کی نیکیاں ہر قسم کے خیر و برکات کو ہر عالمی نے تقوا میں رکھا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول سے وسیعت طلب کیا تو آپ نے ایک ہی وسیعت کی سب سے پہلے علیہ کب تک اللہ ہی نہ رسک تقو اللہ کیا چیز ہے تقوا کے معنی آتے ہیں بچانا اپنے آپ کو محفوظ کر لینا اپنے آپ کو بچا لینا اور شریعت کے اصطلاح میں تقوا کہتے ہیں آپ اپنے آپ وہ اعمال اور وہ چیزیں آپ اپنائیں وہ راہ اختیار کریں جس سے آپ رب کے عذاب رب کی ناراضگی اور رب کے عقاب اور لانت سے آپ بچ جائیں آپ وہ راستہ اختیار کریں وہ چیزیں اپنائیں جن چیزوں کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب اللہ کی لانت اللہ کے عقاب اللہ کی غذب سے اپنے آپ کو بچا لے اسی چیز کا نام تقوا ہے اور یہ دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے اللہ کے عذاب اللہ کے غذب سے آپ اپنے آپ کو بچائیں وہ دو چیزوں سے ہو سکتا ہے نمبر ایک اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے آپ اس کو پابندی سے بجا لائیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اللہ تعالیٰ کے عوامل پر عمل کرنا اور نواحی کو ترک کر دینا معمورات احکام پر عمل کرنا اور منقرات اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا چھوڑ دینا اسی چیز کا نام تکوا ہے یہ بات اس لیے ہاتھ بتا دینا ضروری ہے چونکہ آج ایک ایسے زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے ہم اگر حرام چیز سے ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں بس ہمارے نجات کے لیے کافی ہے آدمی بس یہ سوچتا ہے گناہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا حرام کرا دیا اس کو آپ نہ کرے یہ ایک پہلو ہے تقوا کا لیکن دیکھیں اللہ تعالی کے ناراضگی اور غلط سے بچنے کے لیے صرف برائیوں سے بچ جانا برائیوں کو چھوڑ دینا کافی نہیں ہے جتنا برائیوں کو چھوڑ دینا ضروری ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا بھی تقوا کے لیے ضروری ہے مثال کے طور پر دیکھیں آدم جہاں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سلسلہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلی دونوں کو ایک ایک چیز کا دونوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو تو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو اطاعت کا حکم دیا آدم اس ابلیس آدم کا سجدہ کرو تمام فرشتوں کو حکم دیا ابلیس بھی موجود تھا سارے فرشتوں نے کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ رب العالمین نے آدم کو جنت میں داخل کیا تو اللہ نے ان کو ایک چیز سے منع کیا ورا تقربا ہاتھ اس آدم خبردار میاں بی بی اس درخت کے قریب نہیں جانا ایک چیز سے منع کیا آدم کو ایک چیز سے منع کیا اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا لیکن دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی میں دونوں کے ہاں کامیاب نہ ہوئی ابلیس نے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو چھوڑ دیا اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکالا اور قیامت تک کے لیے راد درگاہ کر دیا آدم علیہ نام نے اللہ تعالیٰ کے کسی معمورات کو خود ترک نہیں کیا جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا جس درخت کا پھل کھانا حرام قرار دیا تھا آدم علیہ نام نے اس درخت کا پھل کھایا اور اپنی بیوی کو بھی کھلا دیا اب ذرا سوچو دونوں نے گناہ کیا آدم نے بھی کیا اور ابلیس نے بھی کیا لیکن دونوں کے گناہ دو انداز کی تھی ابلیس کا گناہ تھا جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اللہ کی فرما برداری نہیں کیا اور آدم کا گناہ یہ تھا کہ جس چیز سے اللہ نے آدم کو منع کیا تھا آدم نے اس کو کر ڈالا تو پتا چلا میرے بھائیوں دونوں گنا ہوئے آدم نے بھی توبہ کی اور بنا آدم کو بھی اللہ نے جنت سے نکالا حالانکہ اللہ کے آدم نے کوئی فرائض نہیں چھوڑا ایک حرام چیز ایک درخت کا فر اللہ نے منع کیا تھا اس مناوی کی چیز کو انہوں نے بجائے کر لیا اپنے آپ کو نہیں بچایا آدم کو بھی اللہ نے جنت سے نکالا آدم نے بھی توبہ کیا ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے اگر آپ مہربانی نہیں کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ابلیس نے جو گناہ کیا تھا حرام چیز نہ کیا بلکہ اللہ نے سجدہ کا حکم دیا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابلی مل سہنا اور اللہ رب العالم اس کو بھی پھٹکار دیا اور شیطان رجیم بنا دیا اب یہاں ذرا سوچو ایک گناہ آدم نے کیا اور دوسرا گناہ ابلیس نے بھی کیا تمام علماء کہتے ہیں دونوں میں بڑا گناہ ابلیس کا تھا کیوں ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اللہ تعالیٰ فرماتے سجدہ کرو لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ کے فریدے کو ٹھکرایا ہاں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا شیطان نے ورگڑایا دلایا اس ممنوع چیز کو کر لیا اب یہاں غور کرنے کی چیز ہے ایک آدمی اپنے آپ کو شراب سے بچا لیتا ہے زنا سے بچاتا ہے چوری سے بچا لیتا ہے جیو چولی سے بچا لیتا ہے لیکن سال بھر وہ نماز نہیں پڑھتا سوال یہ ہے کتنا بڑا مجرم ہے اللہ کے فرما برداری کو ترک کرنا جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کا چھوڑ دینا یہ ابلیس کا طریقہ ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے بنسبت آدم علیہات و سلام کے گناہ کے دونوں کبیرہ گناہ ہیں لیکن دونوں میں کہا جاتا ہے ابلیس بڑا مجرم ہے کیوں اس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا پتا نہیں ہمارے ان بھائیوں کا کیا اثر ہوگا جو چوبیس گھنٹے میں چالیس پینتالیس سجدہ چھوڑ دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس نحوست سے بچائے تو اسی لیے تکوا کا مطلب یاد رکھنا میرے بھائیوں کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے فرائض کو چھوڑتے ہیں بس یہ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہم جی سے روزہ نماز نہیں کرتے وہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے لیکن کسی کا نقصان نہیں پہنچاتے کسی پر ظلم نہیں کرتے میرے بھائی کسی کا پر ظلم نہیں کیا کسی کا نقصان نہیں پہنچایا لیکن آپ نے اپنا بڑا نقصان ضرور پہنچا دیا ہے اس لیے تکوا کا مطلب یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے عوامر کو بجا لانا کیوں اگر اللہ تعالیٰ کا فریدا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا عوامر کو چھوڑ بجا لانا اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تکوا ہے اسی لیے امام ابو بکر ابن نبی شیبا رحمت اللہ علیہ امام حاکم اور بہت سارے اہل علم نے عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے عبداللہ تکوا کس کو کہتے ہیں تکو اللہ کیا چیز ہے تو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تین چیزوں سے نام تکوا ہے آدمی اگر اپنی اندر بیک وقت تین چیزیں پیدا کر لے تو وہی اصل میں تکوا والا ہو جاتا ہے وہی متقین میں شمار ہوتا ہے پوچھا گیا وہ کیا ہے کہا کہ ادھ کرا فلا فلا یوشا ویوش کرا فلاق تین چیزیں بیان کی کہا اللہ یہ ہے تین چیزوں کے مجموعے کا نام نمبر ایک کرا فلا یوشا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے اللہ تعالیٰ کو بھلایا نہ جائے جائے نمبر دو اینتا فلایوسا ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ ایوتا فرایوسا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے نمبر تین ایوش ایشکر فلای ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نا سے بچا جائے یہی حقیقت میں تقوا ہے خلیفت المسلمین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اے خلیف راشد آپ ذرا بتائیں قرآن نے تقوا کا حکم دیا ہے تو تقوا اللہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کو بہت بڑا علم دیا تھا ان کا لقب استاد العلماء ہے استاد العلماء خلیفت المسلمین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا اے لوگوں یاد رکھنا لئی ست تکواں لئی ست تکواں بے شیام نہاری ولا بقیام بینہما اے لوگو یاد رکھ لینا گرمی کے موسم میں دن بھر روزہ رکھنا اور سردی کے موسم میں رات بھر تحجد کی نماز پڑھ لینا ان دونوں فرائض ادا کر لینا حقیقت میں یہ تقوا نہیں ہے کہتے اس سے کوئی تقوا یہ حقیقت میں تقوا نہیں ہے لئی ست تکوا بے سے نہاری ولا بقیام اللیل رات دن بھر روزہ رکھنا اور رات بھر نماز پڑھنا یہ حقیقت میں تقوا پورا نہیں ہے حقیقی تقوا یہ ہے وہ نمت تکوا برا کنت تکوا لیکن حقیقت میں تکوا یہ ہے تر کو ماں ہر رم اللہ علیہ وہ اللہ علیہ ارے سب حقیقی معنی میں تکوائے ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے آپ باز رہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرق قرار دیا ہے ان چیزوں کو آپ بجا لائیں یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو یہی حقیقت میں تکوا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حقیقی تکوا پیدا کر دے اب یہ تکوا جو پیدا ہوتا ہے سکما پیدا کرنے کے لیے کچھ اسباب کا اپنانا ضروری ہے اس کے لیے ان اسباب کے سننے اور بیان کرنے کے لیے ایک مختلف ہاں، کافی ٹائم چاہیے لیکن ان میں سے چند باتیں اللہ ہمیں ان چند باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ان کی برکت سے ہمارے اندر تکوا آ جائے سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے ہمیشہ رو کر کے کر کے کے ساتھ رات کی تاریخی میں خوب دل لگا کر کے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں تکوا ادا کر دے اللہ نفسی وہ وہ سکی ہاں انت انت خیر و من ولی مولاحا اس دعا کو یاد کر لے یا دوسری دعا جو ہے اللہ معنی استر و کل ہدا و ول گنا ہمیشہ یہ دو تین دعائیں ہیں ان دعاؤں کو کہو اور اللہ اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر کے تقوا مانگو نمبر نمبر دو ہمیشہ تقوا پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا ہم خیال رکھیں مراقبہ مراقبہ کہا جاتا ہے ایسی ذات جو آپ کی ہر وقت نگرانی کر رہی ہو آپ کے ہر ہر عمل ہر ہر حرکت کا اس کے سامنے ہو آپ کا پورا ریکارڈ اس کے سامنے آ رہا ہو اللہ رب العالمین یا وما خصو صدور ہے اللہ رب العالمی نے ساتھ فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے ہر ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ رب العالمی نے فرمایا میرے بندو ذرا ہم سے ہوشیار رہو یا نبو خا نت تم بیٹھے بیٹھے تمہاری آنکھیں ادھر ادھر جو خیارت کر رہی ہے جو نافرمانی کر رہی ہے تمہاری آنکھوں کی نافرمانیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ تخفی الصدور اور تمہارے دلوں میں جو میری نافرمانی کا تصور ہے اللہ فرماتے وہ بھی میرے ریکارڈ میں ہے میں دیکھ رہا ہوں تمرا کے بت اللہ کا مطلب یہ ہے دوستو ہر ہر موقع پر آپ جہاں بھی ہوں جس حالت میں ہوں جس عمل میں ہوں ہمیشہ یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تصور اگر ہوگا تو کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے اس لیے وہ سادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سامنے ساتھ رہنے فرمایا ان من افضل ایمان المرے ان من افضل ایمان المرے ان یعلم ان اللہ ماہو حیث کار او کبا کالا رہی السلام امام تبرانی رحمت اللہ نے بسند حسن رقائد کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سامنے ساتھ رمایا اے لوگوں تم بہت سارے نیک عمال کرتے ہو جہاد کرتے ہو ہجرت کرتے ہو روزے رکھتے ہو حج کرتے ہو عمرہ ہاں، کیا عمرے کے لیے جایا کرتے ہو لاکھوں نیکیاں تم کرتے ہو لیکن تمہاری سب سے بڑی نیکی اللہ تعالی کے نزدیک ہے مرو سکان ہاں، سب سے بڑی نیکی اس سے بڑی نیکی تم نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ ہر وقت تم تصور رکھو کہ ہم کسی بھی حالت میں ہمارا رب ہم ہمیں دیکھ رہا ہے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی کیوں یہ تصور اگر آپ کا ہوگا کہ اللہ ہم ہم کسی بھی حالت میں کہیں بھی ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا اور کبھی آپ رب کی نافرمانی نہیں کریں گے ذرا اس حدیث پر غور کرو جس کو امام ابو داؤد امام ترمیدی احمد بن حمد مسند آنا اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں رات کا وقت ہے نبی کا زمانہ ہے رات کو ایک خاتون کسی کام سے باہر نکلی مدینے کے گلیوں سے باہر جا رہی تھی اچانک کسی آدمی کی آمد ادھر سے ہوئی شیطان اس کے اوپر مسلط ہوا اس خاتون کو اٹھا کے پٹکا اور زبردستی اس سے حرام کاری کیا عورت چیخی چلائی جب ایک بدماش کو معلوم پڑا کہ عورت شور مچا رہی ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے آ جائے گا فوری طور پر چھوڑ کر کے بھرا عورت اٹھی اتنے میں ایک مرد مومن پہنچ گیا کون ہے کس نے تمہیں کیوں تم چلائی اس نے کہا ایک شیطان مرد زبردستی ہمارے ساتھ حرام کاری کیا اور حرام کاری کر کے تمہارے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو تعلیم چھوڑ کر کے بھاگ گیا اس مرد مومن نے پوچھا کدھر وہ بھاگ کر کے گیا عورت نے کہا اس گلی سے جاتا ہوا نظر آیا ہے وہ مجرم کو پکڑنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ دوڑا اور جا کر کے ادھر ادھر چاروں طرف دوڑ دوڑ کر کے اس مجرم کو ڈھونڈ رہا ہے فتنے میں انصار صحابہ کا ایک گروہ جنہوں نے عورت کے چیخنے چلانے شور مچانے کو سنا وہ بھی دوڑ پڑے آئے موقع پر عورت بیچاری پریشان کھڑی ہے اس سے پوچھا کیا ہوا کہا کسی بدماش نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے لوگوں نے پوچھا کہاں گیا کہا اس طرف گیا ہوا بھگا ہے وہ بیچاری یہ بتانا بھول گئی کہ ہم تم سے پہلے ایک آدمی اور ڈھونڈنے کے لیے گیا ہوا ہے یہ پیچھے والا جو گروہ گیا دیکھا کہ وہ آدمی دوڑ رہا ہے انہوں نے سمجھا یہی مجرم ہے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے اسی بیچارے کو انہوں نے پکڑا اس نے کہا میں مجرم نہیں ہوں میں مجرم کو پکڑ رہا ہوں پکڑنے والوں نے کہا مجرم کبھی نہیں کہتا کہ میں مجرم ہوں ہیلے بہانے کرتے ہو عورت نے بتایا اس تمہاری طرف بک کر کے گیا ہے پکڑ کر کے لائے عورت بھی اچھی طرح سے پہچان نہ سکی تھی لیکن لوگوں نے کہا اس کو دیکھو ہم نے چھپتے ہوئے پکڑا ہے عورت نے کہا شاید ہاں یہی ہے نماز اور بات پکی ہو گئی صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا عورت کو بلایا گیا اور مرد کہتا ہے میں نے نہیں کیا میں نہیں ہوں لیکن عورت لوگوں نے نے کہا اللہ میں اس کو موقع پر پکڑا ہے بھاگتے ہوئے عورت بھی کہتی ہے رسول اللہ یہی مجرم ہے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جا کر کے اس کو رجم کرو جب رجم کرنے کے لیے میدان میں کھڑا کیا گیا چاروں طرف سے پتھر اور کوئی اینٹ لے کر کے کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ایک مرد مومن جس کے دل میں یہ تصور ہے ہم کہیں بھی کسی بھی حال میں ہو دنیا سے چھپ سکتے ہیں لیکن رب سے ہم نہیں چھپ سکتے محمد کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے لوگوں کو ہٹاتا ہوا میدان میں آیا اور جہاں پتھر مارے جانے کی تیاری ہو رہی تھی ہاں ہوا اے لوگوں اس بہنے کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کھڑا کیا تاکہ کوئی پتھر اس پر نہ جا سکے اور کھڑا ہو گیا یا لوگوں میں ہوں مجرم یہ مجرم نہیں ہے اور خبردار اس پر کوئی پتھر نہ جائے جتنے پتھر آئے ہمارے سر پر آئے عجیب اندر ہو گیا اب ایک نے فرمایا اس کو رجم کرو اور کہتے ہیں یہ مجرم ہے ایک نیا آدمی کود پڑا بات بڑی آگے بڑھی لوگوں نے کہا چلو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر کے چلتے ہیں تین نبی علیہ شام کے پاس عورت بلائی گئی پہلا والا شخص لایا گیا اور دوسرا شخص لایا گیا نبی علیہ السلام نے بیان دیا تو اس مرد مومی نے بتایا یا رسول اللہ بات اصل یہ ہے عورت مجھے تنہائی میں نظر آئی شیطان غالب آیا میں نے اس سے حرام کام کر دیا اور میں بھگا تو یہ تلاشنے والا جو میرے پیچھے پہلا انسان آیا تھا یہ ہمیں تلاش رہا تھا میں میں تو بھاگ گیا ہاں، لیکن میری جگہ پر اس نے لوگوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے اللہ کی قسم وہ مجرم نہیں میں مجرم ہوں اللہ یہ تم نے ایسے کیوں کیا کہتا یا رسول اللہ میں بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور یہ رقم بھی کیا جا رہا تھا لیکن میرے دل میں بات آئی اے اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا رقم کرو لیکن اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں مجرم ہوں اگر میری جگہ پر وہ سنسار کیا تو ہمیں سینا کا بھی گناہ ملے گا اور دوسرے کے خون کا بھی جو میری جگہ پر مجرم کر کے کے جس کو سزا دی جا رہی ہے اس سنساری کا بھی گناہ مجھے ملے گا دنیا سے چھپ سکتے ہیں لیکن رب سے نہیں چھپ سکتے اس لیے میں نے سوچا آخرت میں سزا پانے سے بہتر ہے کہ دنیا ہی میں رب کی نافرمانی سے پاک ہونے کے لیے رب کے رب کے مقرر کردہ سزا پانے انصار ہو جائیں تاکہ ہم سے پاک ہو جائیں نبی علیہ شام کے سامنے اب تین تھی ادھر عورت کھڑی تھی آپ نے عورت کو بلایا کہا اللہ کے بندی جا تو کیا کیا چاہتی ہے جائے لیکن چل میں تجھے دعا دیتے دے دیتا ہوں آج تک زندگی میں یا آئندہ تو نے جتنا گناہ کیا ہے اس کو آزاد کر دے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ اکبر عورت کو اس سے بڑی دولت اور کیا مل سکتی تھی خوش ہو گئی کنارے ہوئی اب وہ شخص آیا جو جو جس کو پکڑ کے لوگ لائے تھے وہ سامنے حاضر کیا گیا اب اس کے وہ قانون تو ایسا ہے اس کا حق یہ تھا کہ اس کو سدا دی جائے رجم کیا جائے لیکن فکال رہو رسانا نہ نبی رحت راس نے اس کو بلایا اس سے محبت کا شبکت کا معاملہ کیا اور کہا میرے بھائی یاد رکھو تمہارا حق بنتا ہے لیکن بات اصل یہ ہے اگر تم نظر انداز کر جاؤ اور اس کو معاف کر جاؤ اور جو تمہارے خلاف کاروائی ابھی تک کی گئی ہے اس کو نظر انداز کر ڈالو تو ہم تمہیں نیکی کی دعا دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے زندگی میں تیرے گناہ ہو اللہ تیرے بھی گناہوں کو معاف کر دے اس بندے نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑی نعمت اور دولت مجھے اور کچھ نہیں مل سکتی ہے اب آئی اتنے میں عمر فاروق اٹھے کہاں یہاں رسول اللہ اس عورت کو معاف کر دیا اور اس مرد کو لیکن یہ ظالم جو ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا معاملہ بڑا اس کو حکم دے اسی وقت اس کو رجب کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر واقعی رجم کرنے کا مستحق تھا لیکن یہ بھگ چکا تھا جا چکا تھا اور اس نے ہمارے قابو سے باہر ہو قبضے سے باہر تھا تمہیں معلوم ہے سار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یاد رکھنا بتن اب اس کو رجم کیسے کر سکتے ہیں بتن اس نے رب کے دربار میں ہمارے پاس آنے کے پہلے پہلے رب کے دربار میں ایسی زبردست اس نے توبہ کی ہے کہ اللہ کی قسم لو کچھ سمت راہ مدینہ سے ایک تو نہیں مدینہ طیبہ کے سارے گنہگاروں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے جائے تو مدینہ طیبہ کے سارے گنہگار معاف کر دیے جائیں اس لیے اس نے توبہ کر لی ہے اب اس کو سزا نہیں دی جا سکتی میرے بھائیوں اگر اللہ رب العالمین کا مراقبہ ہو کہ آپ کی حالت میں شراب کھانے میں بیٹھے ہیں سوچو رب ہمیں دیکھ رہا ہے فلمیں دیکھ رہے ہو یہ تصور کرو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے جہاں بھی جس حالت میں ہو یہ تصور کرو کہ یہاں بیٹھنے میں رب راضی ہو رہا ہے یا ہمارا رب ہم سے ناراض ہو رہا ہے اگر یہ تصور ہوگا تو ان اللہ ضرور ہمیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے نصیب کرے گا اکور کو لہٰذا اللہ ہم انکلے الحمد للہ وقفا و سلام اللہ الدین صفا آباد دوسری چیز جو تک تیسری چیز پہلی چیز ہے دعا دوسری چیز ہے ان اللہ کا علیکم رقیبا مراقبہ ہر وقت تصور ہو کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے تیسری چیز بڑی اہم ہے وہ کہ آپ حرام چیزوں سے بچیں گناہوں سے بچیں برائیوں سے بچیں حرام کاریوں سے بچیں لیکن تقوا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہر شخص رہے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں

مانا باسبھی ہدر باسن او کما کارا رہے پراسان اے لوگوں یاد رکھو اچھی طرح سے آدمی متقین کے مقام اور متقین کے درجے مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا کب تک ہر بالا باسدھی عید بھی باسن یہاں تک کہ حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ وہ ساری جائز ہم اور حلال چیزیں بھی انسان جب تک نہ چھوڑ دے کہ ہے تو جائز لیکن خطرہ ہی ہے کہ اگر یہ جائز چیزیں ہم کریں گے تو ممکن ہے شیطان ہم کو حرام چیز میں مبتلا کر دے اس کی ایک مثال دیتا ہوں یہ مسجد کی کھڑکی ہے آپ کو اختیار ہے کسی کو کھانسی آئے کسی کو بلگم آ جاتا ہے یا کسی کو اور تھوک آ گیا وہ مسجد میں ہے چاہے تو مسجد کے کھڑکی کھول کر کے باہر منہ نکالے اور تھوک دے کوئی مشکل مسئلہ نہیں لیکن اگر اسے معلوم ہے کہ ادھر اریا بے پردہ عورتیں کھڑی ہیں تھوکنا تو جائز ہے تو سور عورتوں کا ہے جو ڈاسرے باہر کھڑی ہیں آرام لباس پہنے ہوئے لیکن اب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس طرف تھوکنے کے بجائے چند قدم اور آ کر کے ادھر تھوک دے جہاں نگاہیں برائی میں مبتلا نہ ہو سکیں میرے بھائیوں اس کو کہا جاتا ہے تکوا لالک لوگوں کو تو المتقین ہتھا یادا مالا واسطے میں ہی ہزر باسن آدمی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تمام جائز چیزوں کو ترک نہ کر دے ہے تو جائز آپ کر سکتے ہیں لیکن ڈر یہ ہے کہ یہ جائز چیزیں کرنے لگے تو کہیں ابلیس اور شیطان ہمیں برائی اور ناجائز چیزوں میں مبتلا نہ کر دے حرام چیزوں سے ناجائز چیزوں سے بچنے کے لیے ان تمام جائز چیزوں کو چھوڑ دے جو حرام کے اندر واقع کرنے کا سب بن جاتی ہیں نمبر چار میرے بھائیوں اگر ہمارے اندر تکوا اپنے اندر تکوا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ چوتھا عمل یہ ہمارے اندر اخلاص ہو ہمارے اندر اخلاص ہو ہم ہم سچے ہو اللہ کے ایمان میں رسول پر ایمان لانے میں اللہ کی عبادت کرنے میں ہاں، ہمیشہ ہم سچائی کا معاملہ کریں اخلاص اور سچائی یہ دونوں بہترین عمل ہیں اگر یہ دونوں عمل ہمارے اندر رہیں گے تو تو انشاءاللہ ان کی برکت سے ہمارے اندر تقوا پیدا ہوگا جیسے رب العالمین نے شاہ فرمایا ولدی جا سکے وہ سب دقت بھی پورا حبول جو سچائی ہے لے کر کے آیا پیش کرتا ہے اور خود سچائی پر قائم ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی سچائی اخلاق کا دامن پکڑنے والے لوگ جو ہیں یہی متقین اور پرہیزگار ہیں اللہ تعالی ہم سب کو تقوا نصیب فرمائے تقوا کے بڑے فضائل ہیں ہیں بڑے فوائد ہیں نمبر ایک ساری مشکلات تقوا کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں جیسے کہ رب العالمی نے فرمایا وہ یج یج اللہ اللہ اللہ جو انسان تکوا اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ مہیا کر دیتے ہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں وہ ہے تو تصف اس کے رزق کا انتظام اللہ وہاں سے کر دیتے ہیں جہاں سے آدمی تصور نہیں کر سکتا نمبر تین بڑا فائدہ یہ ہے سارے مشکلات دین اور دنیا کے رب العالمین تکوا کی برکت سے آسان کر دیتے ہیں رب العالمین کا فرمان ہے وہ میں یسرا جو تکوا اپنے اندر پیدا کرتا ہے تکوا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام کو آسان بنا دیتے ہیں اسی طرح سے تکوا کا بڑا فائدہ یہ ہے آپ کے مال میں اولاد آدمی زندگی میں کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا والارض اگر ایمان کے ساتھ لوگ تکوا پیدا کر لیں تو آسمان و زمین سے برکتوں کا دروازہ ان کے لیے ہم کھول دیں گے اسی طرح سے میرے بھائیوں انسان اگر تکوا اپنے اندر پیدا کر لے اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے نیکیوں کا قادر و ثواب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں رب العالمی نے فرمایا وہ میں جو ہو سی آتے ہی لہو اجرا جو لوگ تکوا اختیار کرتے ہیں تکوا کی برکت سے گناہوں پر پردہ اللہ ڈال دیتے ہیں وہ لہو اجرا اور ان ان کے کے نام نیکیوں کا جو ثواب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا کر کے دیتے ہیں بہت سارے فوائد ہیں جن میں سے چند یہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تکوا نصیب فرمائے اور تکوا کے فلود و برکات سے نوازے ارحد عالمین ہم نے جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما جو مریض ان کو ایج ایج جو, جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے رب العالمین ہم نے ہر شخص سے جو روزی روٹی سے محروم ہے رزق حلال سے نوازے جس ملک میں رہتے ہی اس کو اور دنیا کے تمام مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ امن امان کا گہوارہ بنا دے العالمین رئیس الدونہ اور حکام امارات کو نیک امال کی توفیق نصیب فرما ان کی مدد فرما ان کی حفاظت فرما اور ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ ان کو مشغول کر دے خصوصاً حاکم جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کے حاکم ایسے سلطان کو صحت عافیت عطا فرما اہم عالمین ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دے انہیں ہر اچھے عام کام کی توفیق نصیب فرما اور ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ ان کو روک لے اللہ والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله الله الله رحمكم إن يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن والمنكر لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه شاہ لكم کرد الله تعالى أكبر